لیس بن سعد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بن عبداللہ نے ان سے ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دونوں یمانی ارکان کا استلام کرتے دیکھا صحیح بخاری حدیث ایک ہزار چھ سو نو